بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت حيث كنتم رواه النسائي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمزي دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں ان احادیث میں ایک ایسے محبوب مرغوب اور شیریں عمل کی ترغیب دی گئی جس کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لے اور جتنا زیادہ شامل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے ہی خیر کے دروازوں کو کھول دے اور یہ معمول جس کے بارے میں بھی عرض کروں گا جمعہ کے دن خصوصیت سے اس کی ترغیب دی گئی میں نے جو دو روایات پڑھی ان کا ترجمہ یہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں میدان حشر میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہوں اور حساب کتاب کی فکر ہوگی نہ معلوم کیا انجام ہونے والا ہر شخص گھبراہٹ میں انتہائی فکر کے عالم میں ہوگا فرمایا میدان قیامت میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑنے والے ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کا کوئی ایک آدھ درود کا حکم نہیں دیا گیا قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ و النبی یا علیہ تسلیمہ بہت کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو تو قیامت میں جو شخص جتنا زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوگا اس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی قرب میسر ہوگا جس کو آپ کا جتنا قرب میسر ہو گیا اس کو اتنی ہی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی ایک موقع بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے رغیمہ جلن یہ بد دعا کے کلمات بعض روایات میں آتا آپ نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حضرت جبرائیل نے پڑھے آپ نے فرمایا آمین اور بعض روایات میں ایسے ہی اس کو ذکر فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی کنجوسی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے بزرگ ترین اور محبوب ترین ہستی کا نام آئے اور اس کی زبان پہ جمبش بھی نہ آئے یہ دروشری پڑھنے میں بخل سے کام لے وہ ہستی جن کے اتنے احسانات اتنی کرم نوازیاں جن کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی وہ بزرگ ترین ہستی جنہوں نے امت کے لیے ان کی فلاح کے لیے کامیابی کے لیے ایسے صدمے اور تکلیفیں برداشت کی اور آپ کے بارے میں وہ دروشیف اس کی زبان پہ جنبش بھی نہ آئے دوسرا فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور اسی طرح گزر گیا اس نے اللہ سے مغفرت حاصل نہ محروم رہ گیا پورے رمضان کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ گزر گیا اس کے لیے رمضان کا آنا نہ آنا برابر جیسے پہلے ایام ویسی اس نے کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں کی کوئی اس نے آخرت کی اس تجارت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں جو اس کے معاملات پہلے وہی معاملات جیسے پہلے تلاوت نہیں تھی اب بھی پہلے بھی روزہ نہیں تھا اب بھی روزہ نہیں اس کے لیے رمضان شابان سارے ماہ و سال برابر اور تیسرا فرمایا وہ شخص جس کے پاس بڑھاپے کے عالم میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے وہ شخص بھی برباد ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہلکی تین بڑی سعادت ذکر فرمائی جس بندے کو نصیب جائے ایک وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے وہ بڑا سعادت والا اس کے کانوں میں ایسا نام پڑا اور وہ زبان سے درود پڑھ لے تاکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو اور دوسرا رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی نہ کیا اس کی بھی بربادی میں کوئی شک یہ محرومی کی علامت تھی کہ اس کو توفیق نہ ملی اس کے لیے توفیقات کا دروازہ ہی نہ کھلا یہ بات ذہن میں رہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کابر بزرگوں کا فرمان ہے جس بندے کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے یہ علامت قبولیت کی ہوتی بلائے اسے جاتا ہے جس کو قبول کیا جاتا ہے اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص ان کے پاس آئے بڑے مایوسی کے عالم کہ حضرت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا کہ نہیں آپ نے فرمایا سنو جب ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوسری مرتبہ کی توفیق ملتی ہے پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے جب ایک نماز کے بعد دوسری کے لیے بھی در کھول دیا جائے آنے کی توفیق مل جائے پہلی قبول ہو جاتی پہلی حاضری لگ جاتی جب ایک عمل کے بعد دوسرے میں یہ توفیق عمل کی توفیق ملنا ہی علامت قبولیت ہے ہم اپنے دروازے کو اس شخص کے لیے نہیں کھولتے جس کا ایک مرتبہ آنا ہمیں ناپسند ہو جائے اس کی نازیبا حرکات اخلاق کی وجہ سے اگر ہمیں پسند نہ ہو تو اگلی مرتبہ ٹال دیا جاتا اللہ رب العالمین جس کو پسند فرماتے ہیں اسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے اسی کو ذکر کی توفیق جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جاتی یہی علامت قبولیت ہے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا بندہ ایک چھوٹی ذہن کا ہوتا ہے انسان بڑا جلد باز ہے وہ اس نے جو مانگا چاہتا وہی مل جائے لیکن کل قیامت کے دن یہ جب ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے وہ کہے گئے اللہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے اتنا بڑا اجر اتنا بڑا سلا اور درجات میرے بلند ہو گئے فرمائے یہ تمہاری دنیا کی وہ دعائیں تھیں جو قبول نہیں کی گئی ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی اس وقت کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو جی اس کا سلا نظر آ تو بندے کی دعا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کے ساتھ فرما جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی دعا ذخیرہ کر لی جاتی ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین سے ضد کر کے برف کا گولا گنڈا وہ ان چیزوں کا ضد کر والد نہیں دیتا پتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے یہ مضر ہے اس کو نقصان ہو جائے گا وہ جی چیز مانگو اس کو اس سے اچھی آئس کریم اور بہترین اس کو کوئی اور چیز دلوا دیتا ہے وہ نہیں چیز اس کو ملتی لیکن اس سے بڑھیا اس کو مل جاتا ہے تو اللہ بھی مانگنے والے کو کبھی محروم نہیں فرماتے کبھی اس سے بڑھیا اس کو عطا فرما دیتے ہیں کبھی اس کی دعا کی برکت سے کوئی اس پر مصیبت آنے والی تھی اس کی دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیتے رد نہیں کیا جاتا عزیزان گرامی یہ جو معمول ہے درو شریف کا یہ بڑا شیریں ہے بڑا مرغوب ہے بڑا لذیذ ترین ہے بڑا صحت افزا ہے عام معمولات سے بندہ تھک جاتا ہے لیکن دروش شریف ایک ایسا ورد ہے جس کے بارے میں آتا ہے یہ جتنا انسان کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا نشات بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی روحانی مسرت کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کے دنیا آخرت میں بڑے ہی فوائد اس کے اندر چکے میں نے پہلے ہی خلاصے کے طور پر بات کر دی جس کو جتنی توفیق مل گئی بس اس کے لیے اتنے ہی خیر کے دروازے کھول دیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا انہوں نے پوچھا میں کتنا دروشی پڑھوں فرمایا جتنا ہو سکے پڑھ لو اگر اپنے معمولات میں چوتھا حصہ بھی درود کر لو باقی تین حصے دوسرے کام کر لینا تلاوت تسبیحات ذکر انہوں نے کہا جی اگر میں اور بڑھا لوں آپ نے فرمایا بڑھا لو گے تمہارے لیے اور اچھا پھر کہنے لگے اگر میں آدھا کر لوں آدھا دروشیف اگر میں دو گھنٹے صرف کرتا ہوں مثلا آدھا دروشیف کر لو آدھے دوسرے معاملہ اور میں بہت اچھا اگر اور بڑھا لو تمہارے لیے اور بہتر انہوں نے کہا جی پھر میں تین حصے یہ کر لیتا ہوں ایک حصہ چوتھائی حصہ میں باقی معاملات فرمایا بہت اچھا اگر اور بڑھا لو گے تمہارے لیے اور بہتر ہے انہوں نے کہا یہ بات بچی کیا کہنے جی تو میں بس دروش شریف ہی پڑھوں گا فرمایا بس پھر تمہارے سارے امور کی طرف سے یہ چیز کافی ہو جائے پھر تمہیں مانگنا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا بعض بندوں کو اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس بندے کو میرے قرآن کی تلاوت نے دعا کا موقع نہ دیا اتنی تلاوت کرتا اس کو ہاتھ اٹھانے کا دعا کا موقع نہیں ملا فرمایا میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کر دے اس کو میرے کلام کی تلاوت نے مشورہ بعض معمولات کا یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا آپ نے فرمایا من صلی صلی عند قبری ومن ابلغت جو میری قبر کے پاس روزے کے پاس آ کر درود پڑے گا میں سنتا ہوں اللہ تعالی مجھے توفیق دیتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور جو دور سے پڑتا ہے وہ مجھ تک فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ان للہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے بعض فرشتے مقرر فرمائے پوری روئے زمین میں وہ گردش ان کا کام سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام جہاں کہیں بھی میری امت میں کوئی شخص مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے اس تحفے کو لے کر مجھ تک پہنچا دے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی پوری روئے زمین بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں صاحب اتنے درود پڑھنے والے ہوں گے کس کس کا جواب دیں گے ہمارے ہاں تو ایک اگر ہم پیغام فون کی طرح متوجہ ہوں باقیوں کے لیے ہولڈ ہو جاتا ہے بزی میں آتا ہے نا جی اتنے درود پڑنے والے کس کس کے لیے ہوگا یہ آخرت کا نظام ہے ہم اس میں غور و فکر نہ کریں ہم کام اپنا کرنے کا کریں اب تو جدید ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ایک ایک ایک ٹاور ایک سیکنڈ میں لاکھوں ایس ایم ایس ہو رہے ہی نہیں ہوتے لاکھوں ایس ایم ایس پہنچ جاتے ہیں جس جس کا پہنچ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے وہ غیب کا نظام ہے وہ آخرت کا نظام ہے اللہ سب کو سلام کو پہنچاتے ہیں ان کا سلام سنا بھی جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بہت بڑے عالم تھے تحریک خلافت بیت المقدس میں مدفون ہے جانتے ہیں ان کو دنیا جانتی مولانا محمد علی بڑی محبت سے ان کے بڑی عجیب ناتیہ شعر فرماتے تھے کہ بے مایا صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجیں بھیجی ہیں کچھ آخر ہم نے بھی درودوں کی سوغاتیں ہم تحفہ بھیجتے ہیں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی وہ زندگی میں بھی تحفے کا جواب تحفے سے دیا کرتے تھے وہ شفاعت کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے ہمیں انشاءاللہ وہ تحفے واپس ملیں گے کثرت سے دروشیف کو اپنا لیں بڑی اس کی فضیلت ہے سب سے فضیلت والا درود شریف وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم یہ سب سے فضیلت والا جو کثرت سے پڑھنا چاہیں سب سے چھوٹا درود شریف وہ ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک زبانوں پہ عام ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا میں نے ایک دفعہ جمعے کے بعد کے درس حدیث میں اب آپ حضرات کے سامنے دوستوں کے سامنے یہ مشورہ تنز کیا تھا کہ ہم اپنے معمولات کو جاری رکھیں جو آفس کا کام ہے آفس کے وقت میں کھانے پینے کے سارے معاملات اسی طرح جاری رکھیں لیکن ایک درخواست یہ کی کہ صرف اپنے فارغ اوقات میں جیسے آفس جاتے ہوئے پونا گھنٹہ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا واک کرتے ہوئے ہمارا کچھ ٹائم لگتا ہے یا کینٹ بازار کوئی بھی ضروریات کاموں میں خلل نہیں ڈالا صرف جو فارغ اوقات ہمارے ادھر ادھر دیکھنے میں متوجہ ہوتے ہیں ایک تصویر لے کر شمار کریں ذرا درستی پڑھتے ہوئے کتنا ہو جاتا ہے الحمد میں نے یہ بھی عرض کیا جب صرف حوصلے کے لیے ایک مشورے کے لیے مجھے بتلا دیا جائے کہ کتنا ہو جاتا ہے بعض ساتھیوں نے بتلایا کہ ہم نے صرف فارغ اوقات میں دروشی پڑھا ہماری مقدار بارہ ہزار کے قریب تک ہو اگر ہم پڑھنا چاہے بارہ ہزار تک علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شر و صدور میں ایک روایت لکھی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ اپنا جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے ٹھکانہ تیار کر رہا وہ دیکھ نہ لے چاہے خواب کے ذریعے دکھا دیں یا جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اس شریف کی برکت سے سلاتا ہے بس اس کا تجربہ وہی کرے گا جو جتنی کثرت سے اس کو کرے گا سارے خیر کے دروازوں کی چابی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دے اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما یا ارحم الراحمین ہماری ہمیں پاکیزہ حیات طیبہ تقوی والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہمارے لیے تمام ان نیک کاموں کے کے لیے توفیقات کے دروازے کھول دیجئے یا اللہ اخلاص بھی عطا فرما احسان بھی نصیب فرما کثرت کے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر درود و سلام کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما یا رب کریم آپ کی محبت سے اور عظمت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و عیوننا محمد وبین